بسم اللہ الرحمن الرحيم الحمد للہ الذين اصطفى اما بعد اسلامی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ اللہت وسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ بغیر باپ کی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا فرمایا ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر جب قوم نے الزام لگایا تو معجزے کے طور پر پیدائش کے بعد ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی پاکی اور عصمت کو بیان کیا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں اس نے مجھے کتاب انجیل عطا فرمائی ہے مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے قوم بنی اسرائیل میں اس وقت مشرکانہ قائد بغض و حسد اور روحانی بیماریاں عام ہو گئی تھی اللہ کی احکام میں تبدیلی انبیاء کی مخالفت کرتے ان کی بدبختی یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ رسولوں کے قتل سے بھی نہیں ڈرتے تھے ایسے ماحول میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو ایک اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنے اور ان کو اپنا رب ماننے اور سیدھا راستہ اختیار کرنے کی دعوت دی اور فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے جو سچی کتاب تورات نازل فرمائی تھی میں اسی کی تصدیق کرتا ہوں اور اس بات کی خوشخبری دیتا ہوں ہیں میرے بعد تمام رسولوں کے سردار آخری نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا تم ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم پر ایمان لانا ان کو سچا رسول جاننا جو ان کے دین پر چلے گا وہی کامیاب ہوگا جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا ان کو حواری کہتے ہیں اللہ کی قدرت آسمان میں ہم سورج اور چاند کو دیکھتے ہیں ان کے علاوہ بہت سارے ستارے ہیں جو چھوٹے چھوٹے اور چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ سب چھوٹے نہیں ہیں بلکہ ان میں سے تو کچھ سورج اور چاند سے بھی کئی گنا زیادہ بڑے ہیں دور ہونے کی وجہ سے ہم کو چھوٹے نظر آتے ہیں یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ان کو چمکتا ہوا بنایا ہے اور ان کو آسمان میں اپنی قدرت سے روکے رکھا ہے ایک فرض کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے اب تم کو رمضان کے مہینے میں رات کے وقت اپنی بیویوں سے ملنے کی اجازت ہے اور اللہ نے تمہارے لیے جو اولاد مقرر کر دی ہے اس کو تلاش کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاری یعنی صبح صادق کی روشنی سیاہ دھاری یعنی رات کی سیاہی سے بالکل واضح ہو جائے پھر صبح صادق سے رات تک روزے کو پورا کیا کرو فائدہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے ملنے سے رکے رہنا یہ فرض ہے ایک سنت کے بارے میں آج ہم سیکھتے ہیں وضو کا سنت طریقہ وضو کی نیت کرنا پھر بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرنا پھر تین مرتبہ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا پھر مسواک کرنا اگر مسواک نہ ہو تو انگلیوں سے دانتوں کو ملنا پھر تین بار کلی کرنا پھر تین بار ناک میں پانی چڑھانا پھر ہاتھوں اور پاؤں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا ہر عضو کو تین تین بار دھونا ایک مرتبہ پھر پورے سر کا مسا کرنا اس کے بعد سر کے مسا کے ساتھ دونوں کانوں کا مسا کرنا پہ در پہ وضو کرنا اور ترتیب وار وضو کرنا ایک اہم عمل کی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا صدقہ دینے والا جب مال کا صدقہ دیتا ہے تو مانگنے والے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے ہی وہ اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے کتنی بڑی بات ہے یہ صدقے کی فضیلت کے متعلق ایک ایک حدیث میں آپ کو صحابی تھے اللہ اللہ کے کے رسول صلی علیہ وسلم پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا بھائی ہوں میرے گھر میں میرا ایک چھوٹا بھائی ہے میں بڑا بھائی صبح میں اٹھ کر جنگل جاتا ہوں لکڑیاں کاٹتا ہوں کھیتوں میں کام کرتا ہوں باغ میں کام کرتا ہوں صبح سے شام تک محنت مزدوری کرتا ہوں اور پیسے کما کر لاتا ہوں خود بھی کھاتا ہوں اپنے چھوٹے بھائی کو بھی کھلاتا ہوں اور میرا یہ چھوٹا بھائی بالکل کام نہیں کرتا ہے ہر وقت آپ کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے ہر وقت آپ سے دین کی باتیں سنتے رہتا ہے اور اس کے بعد اس بڑے بھائی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے یہ ضرور آپ کے پاس آ کر بیٹھے دین سیکھے علم حاصل کرے مجھے بہت اچھا لگتا ہے لیکن میری ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس کو یہ کہو تھوڑا تو مجھے ہیلپ کرے ذرا تو میرے کاموں میں ہاتھ بٹائے ذرا میری بھی مدد کر لیا کرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بڑے بھائی کو یہ کہا تُرْزَقُ بِهِ کہ اے میرے صحابی اے میرے بھائی تو محنت کرتے رہے ہو سکتا ہے چھوٹے بھائی کی برکت ہی سے اللہ تجھے روزی دیتا ہے اس لیے یہ مت سمجھ کے میں کماتا ہوں میں محنت کرتا ہوں کیوں مجھے روزی ملتی ہے تیرا بھائی پڑھتا ہے اسے پڑھنے دے اللہ تیرے گھر پر روزی کو بھیجتا رہے گا اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ دیکھو اگر ہم اللہ کے راستے میں کچھ دیتے ہیں کسی بچے کو حافظ بنا دیا کسی کو ڈگری حاصل کروا دی کسی کو ہم نے دنیاوی تعلیم کے لیے کچھ دے دیا کسی یتیم کی کفالت کر لی کسی کو عالم دین بنا دیا کسی مدرسے میں ہم نے صدقہ کر دیا ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم بہت بڑا کام کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ ہو سکتا ہے کہ یہ جو تو خیرات کرتا ہے جو غریبوں کے بچوں کو پڑھاتا ہے اللہ اسی کی برکت سے تیری روزی میں برکت دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ غربہ کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ایک گناہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی کی ایک بالشت زمین بھی ناحق دبائے گا تو قیامت کے دن اسے سات زمینوں کا توق پہنا دیا جائے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے بعد میں اے عائشہ اگر تم قیامت کے دن مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو بس تمہارے لیے اتنا ہی مال کافی ہے جتنا ایک مسافر کے کے پاس ہوتا ہے اور اپنے آپ کو مالداروں کی صحبت سے بچائے رکھنا اور پرانے پھٹے ہوئے کپڑے کو پیوند لگا کر استعمال کرتی رہنا آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے جنت میں لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ ان پر جنت کے درختوں کے سائے جھکے ہوئے ہوں گے اور جنت کے پھل ان کے اختیار میں دے دیے جائیں گے یعنی جہاں سے جو پھل چاہیں گے جنتی کھائیں گے بلکہ ایک روایت سناؤ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں گریپس ملے گی جنت میں انگور کھانے کے لیے ملے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے بھائی جنت میں تمہیں ضرور انگور ملے گی اور ہاں وہ انگور کی سائز جو دنیا کی انگور کی سائز ہے اس پر قیاس نہیں کرنا بلکہ جنت میں انگوروں کے بنچس ہوں گے گریپس کے بنچس ہوں گے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سائز بتلائے حضور نے دیکھو ایک ایک گاؤں کے رہنے والے صحابی کو کس انداز میں سمجھایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بھائی اگر جنت کے گریپ کے ایک گریپس کے ایک بنچ کو رکھ دیا جائے تو اس کی سائز یہ ہوگی کہ اگر ایک کوئے کو ایک کرو کو اڑنے کے لیے کہا جائے وہ کوا وہ کرو اڑتا جائے گا اڑتا جائے گا اڑتا جائے گا سکس منس تک اڑتا جائے گا تب بھی جنت کے گریپس کا ایک بنچ ختم نہیں ہوگا اندازہ لگاؤ وہ کیسی انگور ہوگی اس صحابی نے دوسرا سوال کیا گاؤں کے رہنے والے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایپلز ملیں گے سیب کھانے کے لیے ملیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے بھائی جنت میں سیب ملیں گے لیکن جنت کے ایپلز کو دنیا کے سیب کے اوپر قیاس نہیں کرنا اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا کیا تمہارے ابا نے کبھی دمبے کو زبا کیا ہے لیمب کو کبھی تمہارے ابا نے زبا کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے دمبے کا پیٹ دیکھا جو دنبے کا چمک پیٹ ہے اسے تم نے دیکھا اور انہوں نے کہا جی ہاں دیکھا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دنبے کا جو پیٹ ہے اگر اس پیٹ سے مشکیزہ بنایا جائے لیدر کی بیگ بنائی جائے اس بیگ کی جو سائز ہوگی اتنا جنت کا ایک ایپل ہوگا اتنا بڑا جنت کا ایک سیب ہوگا تو وہ صحابی بہت خوش ہو گئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب تو یہ ایک ایپل ہی میرے لیے کافی ہے جنت میں ایک ایپل کھاؤں گا میرا پیٹ بھر جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لی اہلی کا ارے تیرا نہیں تیری پوری فیملی کا پیٹ ایک ہی ایپل سے بھر جائے گا تو ایسے جنت کے پھل ہوں گے بلکہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب لوگوں کو جنت میں ڈالے گا اس کے بعد میں اللہ سب کو بلائے گا جنتیوں کو بلائے گا اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تمنا علی عبدی کمون میرے بندو مانگو کیا چاہیے مانگو کیا چاہیے بندے کہیں گے کہ اللہ جو تو نے دنیا میں دیا تھا اس سے ٹین ٹائم زیادہ تو نے ہمیں جنت میں دیا ہے اب کیا مانگے اللہ فرمائیں گے مان کر تو دیکھو اب یہ سوچیں گے ہاں اللہ یہ چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے سوچ سوچ کر دماغ پر زور نکال کر وہ سب کچھ مانگتے جائیں گے جب مانگتے مانگتے تھک جائیں گے اللہ فرشتوں کو کہیں گے اے میرے فرشتوں میرے بندوں نے جو مانگا ہے اسے ٹین ٹائمز ملٹیپلائی کر کے انہیں دے دو دس گنا زیادہ دے دیا جائے گا یہ چلے جائیں گے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک مجلس قائم ہوگی اللہ تمام جنتیوں کو ایک مدت کے بعد جمع جمع کریں گے فرمائیں گے تمنا یا عبدی کمان میرے بندو مانگو مانگو آج کیا مانگتے ہو بندے کہیں گے اللہ جو مانگنا تھا لاسٹ ٹائم ہم نے مانگ لیا سب کچھ تو نے دے رکھا ہے اب تو ہمیں کچھ نہیں چاہیے اللہ فرمائیں گے چلو میں آج تمہیں ایک نعمت دیتا ہو اُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضُوَانِي فَلَا أَسْخَتُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ عَبَدَا آج میں تمہیں اپنی رضامندی دے دیتا ہو آج کے بعد میں تم پر کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا جنت اتنے خوش ہو جائیں گے پھر چلے جائیں گے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھرڈ ٹائم ایک مدت کے بعد تیسری مرتبہ اللہ بلائیں گے اور جنتیوں کو پوچھیں گے کمان مانگو تمنا علیہ یا عبدی مانگو میرے بندوں کیا مانگتے ہو بندے کہیں گے اللہ تو نے تو سب کچھ دیا جنت دی جنت کی نعمت دی ٹین ٹائمز ملٹی پلائی کر کے دی تیری رضا مندی دے دی بلکہ جنتیوں کے ورڈز اللہ کے نبی نے بیان کیے جنتی کہیں گے الم تو بھائی وجوہنا الم تو نجینا من النار الم تو دخلنا الجنہ کذا کذا جنتی کہیں گے اللہ تو نے ہمارے چہروں کو منور کر دیا ہمیں جنت دے دی ہمیں جہنم سے نکال دیا ہمیں یہ دیا ہمیں وہ دیا اللہ فرمائیں گے سب کچھ دیا ابھی تو سب سے بڑا انعام تمہارے لیے باقی ہے اور بندے حیران ہوں گے کہ وہ کون سا انعام ہے اللہ فرمائیں گے آج میں تمہیں اپنا دیدار کرواؤں گا فیوکشف الحجاب بردے کو ہٹا دیا جائے گا اور اللہ خود کہیں گے سلام قول من رب الرحیم اللہ سارے جنتیوں کو سلام کریں گے اور اس کے بعد اپنے چہرے کا دیدار کروائیں گے اللہ ہم سب کو اس کا دیدار نصیب فرمائے طب نبی سے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گائے کا دودھ استعمال کیا کرو کاؤ ملک گائے کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ گائے ہر قسم کے پودوں کو چڑھتی ہے اس لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے قرآن کی آخری نصیحت قرآن میں اللہ فرماتا ہے تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی اور بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کام کا کرنے کا حکم دے اور برائی سے روکے یہ قرآن کی نصیحت ہے کہ ایمان والوں میں ہر زمانے میں ایک جماعت ہو جو امر معروف اور نہیں عامل المنکر کا کام کرتے رہے اللہ تبارک و تعالی اس کام کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اللہ ان باتوں پر ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے سبحان سبحان اللہ و و و و و سبحانک اللہم بحمدکا نشد لا الہ الا انتا نستغفرک نتوب الیک ربک رب رب العزت سلام علی المرسلین العالمین ہماری ماں و بہنوں